السلام علیکم خواتین و حضرات information system series C S five zero seven کا تیرہواں لیکچر مجاہد شاہی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انفارمیشن سسٹمز کے ایک اہم جز مینوفیکچرنگ کے حوالے سے مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹمز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی آج ہم اسی گفتگو کو آگے لے کر کے چلیں گے لیکن دو تین چیزیں ذرا پھر سے دہراتے جائیں جہاں تک مینوفیکچرنگ کا تعلق ہے یہ ایک ایریا ہے یا ایک فیلڈ ہے کہ جس کے اندر انفارمیشن سسٹم کی بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن چاہیے جن کا آپس میں ایک دوسرے پہ دار و مدار ہوتا ہے جن کا ڈپینڈنس ایک دوسرے پہ ہوتا ہے اور ان کا جو کلیکٹو ریزلٹ ہے یا ان کے انٹر ایکشن کی وجہ سے جو ریزلٹ ہمارے پاس آنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے وہ مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے تک پہنچتا ہے اب مینوفیکچرنگ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے کارپینٹری سے لے کے یعنی ووڈ ورک سے لے کے آپ گارمنٹس آپ راکٹس آپ جہاز آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں یہ سب مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیں جس سے چیزیں بنتی ہیں اب یہ کہہ دینا کہ ایک جنرک مینوفیکچرنگ سسٹم یا انفارمیشن سسٹم کوئی ہوگا تو وہ غلط ہے بہرحال چند ایک کامن ایریاز ہوتے ہیں جو ہر سسٹم کے اندر یا ہر قسم کی انڈسٹری یا اس انڈسٹری کے سب سیٹس کے اندر جو ہے وہ اپلائی ہو جاتے ہیں ہم بیسکلی صرف ان چیزوں کی بات کریں گے جو کہ جنرلی اپلائی کرتی ہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو باقی تمام باتیں جو ہیں وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کریں گی کہ وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کس قسم کی ہے وہ گاڑیاں بنا رہی ہے وہ فرنیچر بنا رہی ہے کپڑے بنا رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رہی ہے کس قسم کی مینوفیکچرنگ ہے تو جو انفارمیشن سسٹم ڈیوائس ہوگا یا بنے گا وہ ظاہر ہے کہ اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرے گا کہ جو اس مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے بہرحال جنرلی اسپیکنگ اس انفارمیشن سسٹم کے تحت ہم جو انفارمیشن یا رپورٹس اس سسٹم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں جو چند ایک چیزیں ہیں وہ یہ کہ پلاننگ جو ہم نے کی پروڈکشن کے بارے میں پروڈکشن فیسلٹی سیٹ اپ کرنے کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں ریگولر ایک انفارمیشن چاہیے مشینز کی ایفیشنسی کیا ہے کون سی مشین نہیں کام کر رہی جو کر رہی ہیں شاید ان کے بارے میں ہمیں صرف اس حد تک انفارمیشن چاہیے کہ جناب اس نے اگر آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہے تو آٹھ گھنٹے ہی کام کیا یا اس میں بھی کوئی اسٹاپیج ہوئی اگر اسٹاپیج ہوئی تو کتنی دیر کی اسٹاپیج ہوئی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹوٹل پروڈکشن پہ یا اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس پر آور یا پر منٹ جیسے بھی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑا تو پلاننگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مینٹیننس آف پروڈکشن فیسلٹیز کہ جی پروڈکٹ آپ نے مشینری کا پلانٹ مشینری کی مینٹیننس کے شیڈیولز بنائے ہوئے کیا وہ شیڈیولز کمپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے کتنے گھنٹے لگے اس کی مینٹیننس کرنے پہ اس کی پروگرس کیا تھی کام کی پروگرس کیا تھی اور پھر یہی چیز جو ہے کہ ابھی آپ نے انڈسٹری جو ہے وہ اگر سیٹ اپ نہیں کی ہے یا جو کاروبار کرنا ہے وہ آپ نے سیٹ اپ لیکن آپ اس کی پلاننگ ساری کر رہے ہیں تو وہ پلاننگ ساری بھی آپ کمپیوٹر پہ کر کے اس سے رپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جی ایکچوئل جو آپ نے پلان کیا تھا جو آپ نے پلان کیا تھا اور جو ایکچولی اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے آپ مختلف مراحل کو اکمپلش کر رہے ہو اچیو کر رہے ہو اس کا کمپیرزن اور اس سے رپورٹ کہ جی ہم کتنے دن پیچھے ہیں یا کتنی کاسٹ اوور رن ہو گئی ہے یا کیا پوزیشن ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جو اس انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے اس سے حاصل کر سکتے اس کے علاوہ اور چیزیں آتی ہیں مینوفیکچرنگ جس مینوفیکچرنگ کی جس وقت ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ جی ہم نے روز ایک مشین سے کیا پروڈیوس کرنا ہے کیا وہ ایک مشین جو ہے وتھ چینج آف ڈائز جو فرمے ہیں یا رولرز ہیں اس کے اندر لگے ہوئے جو بھی کوئی چیز لگی ہوئی اس کو چینج کرنے سے ہم مختلف قسم کی شیپس بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے کتنی رکاوٹ ہوتی ہے کیا وہ رکاوٹ کو ہم نے اپنے پروڈکشن شیڈیول کے اندر بلٹ ان کیا ہوا ہے کہ جی اچھا اگر یا ہم نے اس طریقے سے پروڈکشن شیڈیولنگ کی ہے کہ جی ایک ہی پروڈکٹ جو ہے without change of these dies molds rollers یا جو کوئی بھی چیز ہے اس کو چینج کیے بغیر ہم آج کا سارا دن یا اگلے ایک ہفتہ یا جو بھی پیریڈ ہے اس میں صرف اس قسم کا مال بنائیں گے اس سائز کا اس ڈیزائن کا اس فارم کا مال بنائیں گے وہ پروڈکشن جو ہے یا وہ شیڈیولنگ کہلاتی ہے پروڈکشن شیڈیولنگ کہلاتی ہے اور اس پروڈکشن شیڈیولنگ کو بھی ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی کہیں کاغذ پہ کہیں کمپیوٹر پہ کہیں لکھیں گے اور اس کے اگینسٹ جو ایکچولی اچیو ہو رہا ہے وہ ہم پھر اس کے اگینسٹ ریکارڈ کریں گے اس سے ویریئنسز آئیں گے ڈفرینسز آئیں گے اگر ان ڈفرینسز کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ وہ ڈفرینسز کیوں آتے ہیں اس کے علاوہ کہ جی ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے اس مشین پہ ایک فلاں مشین کے اوپر اس ہفتے یا اگلے دو روز جو ہے وہ صرف ایک پروڈکٹ ہی پروڈیوس کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ پروڈکٹ جو ہم پروڈیوس دو دن کر رہے ہیں اس مشین پہ وہ کتنا پروڈکٹ ہم پروڈیوس کریں گے مشین کی ہو سکتا ہے کیپیسٹی کچھ ہو ہماری جو پروڈکشن گول ہے وہ hundred percent of the machine capacity نہ ہو وہ ریلیٹ کرتا ہے کسی اور چیز سے وہ چیز جو ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے یا مارکیٹ ڈیمانڈ کے حوالے سے جو سیلز والے اپنا ٹارگٹ سیلز کا فکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم نے سیلز جتنی کرنی ہے اس کے علاوہ جتنا مال سٹور میں رکھنا ہے ان دونوں کو ملا کر کے اگر ہمارا پروڈکشن ٹارگٹ جو ہے وہ بنتا ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہے اور پھر اس کے اگینسٹ دیکھنا ہے کہ جی ایکچوئل اچیومنٹ کیا ہوتی تو یہ جنرک قسم کی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی مینوفیکچرنگ سسٹم کے حوالے سے ہم اور اس کا جو انفارمیشن سسٹم ہے اس سے جو رپورٹس حاصل کریں گے وہ ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو دہرائی دیتے ہیں کہ planning development and maintenance of production facilities establishment of production goals availability of production material scheduling کہ جتنا ہم پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس مٹیریل اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کامن ایریاز ہیں جن کے اندر manufacturing information system reports generate کر کے دے گا ایکچولی وہ سسٹم کیا ہوگا ٹرانزیکشن کس نیچر کی ہوں گی اور کیا کیا ڈیٹا ریکارڈ ہوگا in order to be able to give us the various information that we require وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی مینوفیکچرنگ کس قسم کی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی سارا انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی حد تک ہی محدود ہے تو یہ غلط بات ہوگی پوزیشن یہ ہے کہ انڈسٹری تو بہت مختلف قسم کی ہے انڈسٹری بینکنگ بھی انڈسٹری ہے لیسنگ بھی ایک بزنس ہے فائنینشیل سیکٹر میں بہت سارے چیزیں ہیں انویسٹمنٹ ہے ایئر لائن انڈسٹری ہے جہاز اڑائے جا رہے ہیں بنائے نہیں جا رہے ٹریول ایجنسیز ہیں ریسٹورینٹس ہیں فارمیسیز ہیں یعنی کوئی بھی بزنس ہے اس ہر بزنس کے اندر جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن چاہیے مختلف قسم کی انفارمیشن چاہیے مختلف قسم کے کمپیرزنس چاہیے مختلف چیزوں کے ساتھ کمپیرزن چاہیے یہ تمام ریکوائرمنٹ ہے تاکہ میں ایک زیادہ نالجبل پرسن بزنس پرسن بن سکوں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جی مجھے اپنی بزنس کے اوپر جو کچھ ایکچولی ہو رہا ہے اس پہ ٹوٹل کنٹرول ہو چاہے میں ہر وقت اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یا نہ ہوں انفارمیشن سسٹمس یہ تمام انفارمیشن مجھ کو مہیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹم صرف مینوفیکچرنگ کی حد تک محدود نہیں ہے ہر انڈسٹری ہر ایریا کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن سسٹمس کی اسکول ہے اسکولوں میں بھی انفارمیشن ہے ہر قسم کی انفارمیشن چاہیے تو لفظ انڈسٹری سے ہمیں نہیں ہمیں تو یہ ہے کہ جی جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں اگر ایک سسٹم چاہیے ہمیں جس سے ہمیں ریکوائرمنٹس ہیں کہ جی ہمیں سرٹن ٹائپس آف انفارمیشن چاہیے تو پھر اس کو جب ہم وضع کرتے ہیں based on the data that we are recording وہ چیز جو ٹرانسلیٹ ہو کے سامنے آتی ہے اور اس سے جو رپورٹ بنتی ہے وہ ہماری انفارمیشن سسٹم بن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس انفارمیشن سسٹم کے اندر جو ہے اب آپ اس کو ڈپارٹمنٹلی فنکشنلی کس حساب سے جو ہے اس کو وضع کرتے ہیں ایک تو پروسیجر کی بات ہو گئی کہ جناب یہ پروسیجر جو ہے یہ کیسے چلتا ہے مثال کے طور پہ کسی بینک کے اندر اگر کسی نے اکاؤنٹ کھولنا ہے یا اس بینک کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فیسلٹیز لینی ہے تو اب اس کا ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر کو آپ کمپیوٹرائز کرتے ہیں یہ ایپلیکیشن دیں گے ایک ایپلیکیشن کے ساتھ یہ پندرہ کاغذ دیں گے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے کمپنی اگر کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے ساتھ کمپنی کا کانسٹیٹیوشن کی میمورینڈم آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے اس کی کاپی دی جائے گی ڈائریکٹرز کی آئی ڈی کارڈ دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے بینک کی وہ ایپلیکیشن کے ساتھ دی جائے گی ایپلیکیشن پھر پروسیس ہوگی اب ایپلیکیشن پہ جو کچھ لکھا ہے وہ آپ نے سب اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے جب وہ تمام اور پھر آپ نے جو ڈاکومینٹیشن ہے اس کو ایگزامن کرنا ہے کہ یہ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ ہے یا کچھ اس میں رہ گیا اگر رہ گیا ہے تو جو ایپلیکینٹ ہے اس کو پھر واپس جا کے آپ کہیں گے کہ جناب یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رہ لیکن یہ تو اس پروسیجر سے تعلق تھی بات کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ کاغذ نہیں دیے یا یہ رہ گئے آپ سے اس کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے برانچ مینجمنٹ ہے یا بینک کی مینجمنٹ ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے کہ جناب اس مہینے اس ہفتے کتنی ایپلیکیشنز آئیں نئے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی ان کی پروسیسنگ کیا ہوئی کتنے ان میں سے ایپلکینشن میں سے کتنے اکاؤنٹس ایکچولی کھولے گئے کس کس برانچ میں کھولے گئے وغیرہ وغیرہ اور یہ برانچ وائز جو ہے ساری انفارمیشن چاہیے تو اب جب یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس لحاظ سے چاہیے تو یہ بن جاتی ہے انفارمیشن انفارمیشن سسٹمس کا حصہ ایپلیکیشن کو ریکارڈ کرنا کاغذوں کو پورا کرنا وہ پروسیجرل میٹر ہو گیا اس انفارمیشن سے آگے ڈیٹیلز حاصل کرنی فار دی مینیجرز پرپز اور for the head office purpose وہ انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے حاصل ہوگی ڈپارٹمنٹلی ہم ان فنکشنس کو یا سسٹمس کو جو ہے وہ ایوالو کریں گے یا فنکشنل بیسس پہ کریں گے انفارمیشن جیسے ریسیو ہو رہی ہے پروسیجر جیسے چل رہا ہے کیونکہ information system is the ultimate ایک طریقے سے کہ جی جتنا آپ نے ڈیٹا ڈالا ہے وہ تمام ٹرانسلیٹ ہو کر کے ان رپورٹس میں سے جو انفارمیشن سسٹم سے حاصل کیے جاتی ہیں اس سے وہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس چیز کا ڈسیشن کہ وہ ڈپارٹمنٹلی ہونا چاہیے فنکشنلی ہونا چاہیے کس طریقے سے ہونا چاہیے this would be based upon the criticality and the importance of the responsibilities discharge by that department کتنا کریٹیکل ہے وہ معاملہ کتنا نہیں ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہوگی کہ جی آپ اس کی ڈیٹیل رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے ٹوٹل فنکشن کے اندر ٹوٹل جو کام ہو رہا اس کے بعد complexity and diversity in those responsibilities تو ان تمام چیزوں کو بیسکلی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان ڈپارٹمنٹس کا یا ان فنکشنز کا جو پروسیجر ہے میتھڈ جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا اس کے حساب سے سسٹم وضع کرنا پڑے گا اور پھر وہ جو سسٹم وضع ہوگا جس کے اندر ڈیٹا ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پروسیسنگ ہو رہی ہے اس سے آگے چل کر کے جو انفارمیشن سسٹم بنے گا وہ انفارمیشن سسٹم اس ڈاٹا کے اوپر بیسڈ ہوگا اور وہ اس فنکشن یا اس ڈپارٹمنٹ کی جو اہم چیز اہم پہلو ہیں ان کے بارے میں رپورٹس جو ہے وہ بنا کر کے آپ کو پیش کرے گا تو جیسے میں نے کہا کہ جی یہ صرف مینوفیکچرنگ کی بات نہیں ہے کسی بھی انڈسٹری کی ہو سکتی میں نے بینکس کا ذکر کیا بینک میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیا ایئر لائن انڈسٹری ہے اب ذرا ایئر لائن انڈسٹری کے بارے میں سوچیں آپ جہاز چل رہے ہیں جہاز آ رہے ہیں کتنے جہاز چاہیے کتنی ٹریفک ہے ٹکٹیں کتنی بک رہی ہیں ٹکٹیں کس کس کو دی ہوئی ہیں ٹریول ایجنٹس بھی موجود ہیں ان کو حوالے بھی ٹکٹیں کی ہوئی ہیں ہم خود ڈائریکٹلی بھی بیچ رہے ہیں کتنے پیسنجرز کو ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ان پیسنجرز کے لیے کھانا کتنا مہیا ہونا ہے فلائٹیں کس وقت ہے کھانا کس وقت جہاز میں پہنچنا چاہیے کھانا کتنا پکنا چاہیے کتنا خریدنا چاہیے وغیرہ وغیرہ بے تحاشا سوال ہے جہازوں کی فریکوینسی کیا ہوگی کہاں سے کہاں تک وہ چلیں گے کتنی دیر لگے گی اس جہاز کی آگے یوٹیلائزیشن کیا ہوگی وہ کتنی دیر ایئرپورٹ میں کھڑا رہے گا پھر آگے کدھر جائے گا بغیر اس کی مینٹیننس ہے اس کی بہت ساری باتیں کرو کی شیڈیولنگ ہے کہ جو جہاز اڑا رہے ہیں پائلٹس ہیں کیبن کرو جو ہے اس کی اپنی ہے کاکپٹ کرو جو ہے اس کی اپنی شیڈیولنگ ہے ہر ایک کی اپنی شیڈیولنگ ہے ہر ایک کے اپنے ورک آورز ہیں اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ساری انفارمیشن ہے یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ایئر لائن آپ کو ایک سروس پرووائڈ کرنے کے لیے ایئر لائن انڈسٹری چل رہی ہے تو یہ ساری انفارمیشن پھر اس پہ کاسٹ کیا آ رہی ہے اس کاسٹ کے حوالے سے ہماری پروفیٹیبلٹی کیا ہے ہم کتنا جو ہے وہ کارگو جو ہے وہ کیری کر رہے ہیں کتنا پیسنجر پر کلو میٹر جو چلا رہے ہیں ہم جہاز کتنا پیسنجر ہے ریونیو کتنا ہے پر کلو میٹر کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رپورٹس جو ہیں وہ چاہیے ڈپارٹمنٹل ہیڈس کو چاہیے فنکشنل ہیڈس کو چاہیے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو چاہیے کیونکہ at the end of the day they are responsible to the shareholders for the performance of the airline تو اب یہ تمام انفارمیشن جو ہے اگر ہم اب ذرا ذہن پہ میں دوڑائیے کہ جی یہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹی نہیں تھی یہ تمام کام جو ہے یہ ہم مینوئل کیا کرتے تھے کسی زمانے اب مینوئل کرنے کے لیے سارے ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے لیے سارے ڈیٹے کو اینالائز کرنے کے لیے وقت درکار ہے لوگ درکار ہے آج وہی کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج ہو گیا وہ انفارمیشن رپورٹس جو آپ کو مہینے کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اگر ملتی تھی تو آج جو ہے وہ دو دن کے بعد مل سکتی ہیں ایک دن کے بعد مل سکتی ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد مل سکتی ہیں تو یہ بیسکلی چیز ہے فائنینشیل سیکٹر کو اگر ہم دیکھیں بینکس کی بات ہے اب بینکس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ٹریجری کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایڈوانسز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایڈوانسز کے اندر پھر مختلف سیکشنز ہوتے ہیں ٹریجری میں بھی سیکشنز ہوتے ہیں ڈپازٹ سینٹ اس کے لیے علیحدہ ہے کسٹمر سروسز ہے کسٹمرز کے اندر بھی مختلف کہ جی انڈیویجولز ہیں کوپریٹ کسٹمرز ہیں کس قسم کے کسٹمرز ہیں کوئی بھی شخص اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے اس کو کوئی بینک انکار نہیں کر سکتا کیونکہ بشرطے کہ وہ تمام اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کرے اور پھر بینک کے اپنے اب یہ ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس اور بھی بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہو سکتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک صرف لین دین کا کام کر رہا ہے لیسنگ کر رہا ہے تو لیسنگ کی علیحدہ ایک محکمہ ہے ہاؤس فائنینس کر رہا ہے تو اس کے لیے محکمہ ہے کنزیومر لونز ہے تو اس کے لیے محکمہ ہے یہ سب ڈپارٹمنٹس ہیں within the same bank micro finance کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو وہ لون دے رہا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ڈپارٹمنٹ یہ سب ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ہی بینک کے جو مختلف قسم کی سروسز آفر کر رہے ہیں اب ان تمام کے بارے میں ان کے اپنے فنکشنس کے بارے میں جو ڈیٹیلس ہیں وہ رکھنی ہے اس سے رپورٹس جاری ہونی اور پھر اوور آل بینک کے حوالے سے تمام فنکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں وہ بھی بنی یہ رپورٹس تمام انفارمیشن سسٹم سے ہیں یہ باتیں کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ جی انفارمیشن سسٹم کی جو اسپین ہے اس کا وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ جی گروسری سٹور کو اپلائی نہیں کر سکتا وہ تو صرف ہوائی جہاز کی کوئی کمپنی ہوگی تو اس کو اپلائی کرے گا یا کوئی بہت بڑی ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کمپنی ہوگی تو اس کو کرے گا یا آٹو موبائل انڈسٹری کو کرے گا نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر آرگنائزیشن کو اپلائی کرتا ہے اب پھر واپس آتے ہیں جو ہمارا مین تھیم تھی اور وہ تھی مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کے ہاں۔ اب مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس کے بھی پارٹس ہیں بذات خود کوئی چیز نہیں پہلی بات تو یہ اب تک کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو بھی انفارمیشن سسٹم ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ اپون اندر system which collects and processes data اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے اس کے بھی بہت سارے حصے ہیں اور وہ تمام حصے مل کر کے ہم اس کو جینرکلی مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کہہ رہے تھے اب وہ حصے کیا ہیں وہ سب سیٹس کیا ہیں ان پہ ذرا غور کر لیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو ہم نے مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کے مختلف سب سیٹس جو ہیں وہ دکھائے انوینٹری انوینٹری یا اسٹاک سسٹم اب یہ ایک علیحدہ سسٹم بھی ہے ایک علیحدہ فنکشن ہے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن جب ہم مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں تو انوینٹری یا اسٹاک سسٹم جو ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی مینوفیکچرنگ سے ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جی ہم اگر پروڈکشن کے گولز مقرر کر لیتے ہیں تو اس پروڈکشن کرنے کے لیے ہمیں را مٹیریل چاہیے وہ را مٹیریل جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ انوینٹری سے آتا ہے اسٹاک سے آتا ہے اسٹور سے آتا ہے اسٹور میں کیا وہ مٹیریل ہے یا نہیں ہے پروڈکشن میں نے کل کرنی ہے مٹیریل رات کے آٹھ بجے مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ کل کے جو کام کرنا ہم نے اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے گھر آپ بنائے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی جس وقت اگلے دن صبح لوگ کام پہ آتے وہ کہتے ہیں جی سیمنٹ کوئی نہیں ہے اینٹیں کوئی نہیں ہے بھائی یہ آپ کو دو دن پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو سیمنٹ بھی چاہیے اینٹیں بھی چاہیے آپ کو سریا بھی چاہیے آپ کو فلاں چیز بھی چاہیے ایک دم سے تو کہیں سے مہیا نہیں ہو سکتا انوینٹری کے اندر لاجسٹکس ہے کہ جی آپ خود تو وہ را مٹیریل نہیں بنا رہے آپ نے وہ را مٹیریل کس طریقے سے خریدنا ہے اب جس سے خریدنا اس کو وقت درکار ہے ہو سکتا ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے آپ کو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر سے آنا ہو تو ان کو بھی جو آپ کا سپلائر ہے اس کو بھی ٹائم چاہیے ٹو سپلائی اور آپ نے اگر پروڈکشن پلان کر لی ہے کہ فلاں دن ہم سے ہم اتنی پروڈکشن فلا آئٹم کی کریں گے تو اس کے جتنے جزو ہیں کمپوننٹس ہیں اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو اس دن سے پہلے کہ جس دن سے آپ نے پروڈکشن کرنا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اسٹور سسٹم آ گیا اسی کے ساتھ را مٹیریل جو پروکیور کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ سسٹم آ جاتا ہے پھر جو چیز ہم بنا رہے ہیں مشین نے بنا تو دی چیز لیکن کیا وہ ہمارے جو کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں اس کے حوالے سے ہے یا نہیں تو کوالٹی کنٹرول کا سسٹم آ گیا ریجیکشن کتنی ہو رہی ہے ایکسپٹینس کتنی ہے کتنے گڈس پاس ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی نہیں افورڈ کر سکتا کہ جو مال اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہے اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی جائے وجہ کہ اگر آپ کی کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ آپ سے وہ لوگ کوئی آرڈر آپ پہ پلیس نہیں کریں گے نقصان کس کا ہوا آپ کا نقصان اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ جو مٹیریلس ہے کیونکہ کوالٹی کنٹرول جو بائر ہے وہ بھی کرتا ہے جا کے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دے گا تو آپ کی کنسائنمنٹ کے ہو سکتا ہے آپ کو پیسے نہ ملے لہذا وہی مال اپروو ہوتا ہے سیل کے لیے اور فنشڈ گڈس سٹورز میں جانے کے لیے کہ جو کوالٹی اسٹینڈرڈس کے حساب سے بالکل صحیح تو کوالٹی کا سسٹم آ گیا اس کے بعد پروڈکشن کی میں پہلے بات کر چکا آپ سے کہ جی اس کی شیڈیولنگ مینٹیننس مشینری کی گولز ایکچوئل اچیومنٹ اس کے اگینسٹ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم جو مینوفیکچر آئٹم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایٹ بنا رہے ہیں یہ بھی ایک مینوفیکچرنگ پروسیس کہ جی ایک ایٹ میں اتنی یہ یہ کمپوننٹس جو ہیں مل کر کے ایک ایٹ بنیں گے بنے گی اس ایٹ کا وزن اتنا ہوگا اس میں اتنا اتنا اتنا مٹیریل استعمال فلانا فلانا فلانا مٹیریل ہوگا اب ایکچولی جو ہم استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ایک بریک کو یا ایک بیچ آف بریکس کو بنانے کے لیے اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جی کتنا ایکچولی کنزیوم ہوا وہ جو ایکچولی کنزیوم ہوا استعمال ہوا ایکچولی استعمال ہوا اس کی کاسٹ آئے گی وہ کاسٹ ریلیٹ کرتی ہے جس پرائز پہ ہم نے را مٹیریل خریدا تو پہلی چیز ڈفرنس تو آئے گا کہ جی اگر جو ہم نے آئٹم مینوفیکچر کیا ہے اس پہ ہم نے جو ان پٹس چاہیے تھے اس کو بنانے کے لیے ان کا استعمال زیادہ کیا ہے تو فرق آ جائے گا اگر اس کوانٹٹی میں فرق آئے گا تو لامحالہ ویلو کے اندر کاسٹ کے اندر فرق آ جائے گا اس آئٹم کو بنانے کیونکہ اگر ہاف اے گرام چاہیے تھا اور ہم نے three quarters of a gram جو ہے وہ کوئی مٹیریل خرچ کر لیا ہے تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی خریدا گیا ہے اور اس اس کی قیمت کو بنانے کی قیمت بڑھ جائے گی تو اب موازنہ جو ہے وہ موازنہ ہونا ہے کہ جی اسٹینڈرڈ کے حساب کیا تھا اور ایکچولی کیا ہوا کوانٹٹی کتنی استعمال ہوئی را مٹیریلس کی اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے تھی اسٹینڈرڈ کے حساب سے کاسٹ کیا تھی آنی چاہیے تھی اس کی اور ایکچولی کاسٹ اس کی کیا آئی تو یہ کاسٹنگ سسٹم کے حوالے سے یہ تمام باتیں آ گئی اگر لیبر نے جو ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس نے ایک گھنٹے میں ایکس نمبر آف پیسز بنانے تھے انہوں نے ایکس نہیں بنائے ایکس سے کم بنائے یا ایکس سے زیادہ بنائے تو وہ چیز بھی آئے گی اس کی وجہ سے بھی ڈفرینس آئیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب سب سسٹمز بن گئے جو افیکٹ کرتے ہیں مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کو اور اس سے پھر نکلتی ہے چیز وہ جب مینوفیکچرنگ تمام رپورٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس سے جب آپ اس پورے مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں آپ رپورٹ نکالیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے جو مینوفیکچرنگ گولز اپنے لیے سیٹ کیے تھے اس ہفتے کے لیے اس مہینے کے لیے اس سال کے لیے وہ کس طریقے سے مینج کیے گئے اور مختلف ایکٹیویٹیز جو سپورٹ کر رہی ہیں اس پروڈکشن کے سسٹم کو کیا انہوں نے سپورٹ بر وقت دی اور صحیح دی یا نہیں دی تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کو مختلف سب سیٹ سے حاصل ہوں اور آپ کو آپ کے پاس جس وقت مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم سے جو ریزلٹس نکلیں گے یا رپورٹس نکلیں گی وہ رپورٹس جو ہے وہ آپریشنل لیول پہ شاید نہیں لیکن مینجمنٹ لیول پہ middle management higher management level پہ ان رپورٹس کا استعمال ہوگا کہ جی ہم نے پرفارم کیسے کیا اور اس پہ سوال جواب ڈپارٹمنٹل ہیڈز کے ساتھ ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جی کیوں نہیں یہ بر وقت سپورٹ دی گئی پرابلم کیا ہوگی مینٹیننس میں کوئی پرابلم ہوئی مشین نے نہیں کام کیا یا ریجیکشن اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو بہت سارے آ سکتے ہیں کوسٹ زیادہ کیوں آئی تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مینجمنٹ لیول پہ ڈسکس کی جاتی ہیں آپریشنل لیول کے اوپر اس سسٹم سے جو رپورٹس حاصل ہوں گی وہ اس چیز پہ غور کریں گی کہ کارکردگی ہماری جو ہمیں ٹارگیٹس دیے گئے تھے وہ ٹارگیٹس کس حد تک ہم اچیو کر سکے ہیں نمبر ایک اور اگر اچیو نہیں کر سکے تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور وہ وجوہات سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایکسپلینیشن جو ہیں وہ اسٹریٹجک لیول آف مینجمنٹ جو ہے آپ سے مانگے گی سو so, یہ ایک سارا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے مینوفیکچرنگ سسٹم کے حوالے سے اس کے سب کمپوننٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی اب اگر ہم انڈیویجلی ان سب سسٹمس کو دیکھیں یہ جی را مٹیریل کا سسٹم را مٹیریل کا سسٹم جو ہے وہ ایک جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی یہ سسٹمز بذات خود ایک سسٹم ہے یا بذات خود ایک فنکشن ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن میں نے اسٹور میں مال کس حوالے سے رکھنا ہے بس ایسے ہی رکھ لینا نہیں مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے یہاں پہ کیا چیز کتنی بنانی ہے اور اس کو بنانے کے لیے میرے پاس کس کس قسم کے را مٹیریل چاہیے اور کس تعداد میں چاہیے وہ تعداد کس چیز سے ریلیٹڈ ہے آؤٹ پٹ کے ساتھ کہ جی میں نے پروڈکشن کتنی کرنی وہ کوانٹٹی جو مجھے پروڈکشن کرنے کے لیے چاہیے کیا مجھے اس سے زیادہ چیز چاہیے کہ میرے پاس کوئی منیمم لیول ہونا چاہیے اسٹور کے اندر میرے پاس کوئی میکسیمم لیول ہونا چاہیے اور جب منیمم اور میکسیمم لیول کی میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ ری آرڈر لیول بھی ہو کہ جی یہ تو ہم ہر بیچ کے اندر مال استعمال کرتے ہیں اگر ہم خاص لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو ری آرڈرنگ خود بخود ہونی چاہیے سو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ را مٹیریل کتنا چاہیے بات ہم را مٹیریل کی کر رہے تھے اور را مٹیریل خریدنے کی بات کر رہے تھے تو وہ خریدنے کا حوالہ جو ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم نے بنانا کیا ہے اور ہم اسٹور کتنا کرنا چاہتے ہیں تو دو اور فیکٹر جو ہے وہ بیچ میں آ گئے بیشتر اس کے کہ ہم آرڈر پلیس کر سکے را مٹیریل کی بڑی مختصر سی مثال دیتا ہوں آپ نے ایک کرسی بنوانی آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی لکڑی کتنی چاہیے ہوگی اب ایگزیکٹ آپ کو بتانا کہ جی اس میں پانچ کیوبک فٹ لکڑی استعمال ہوگی ساڑھے پانچ ہوگی سوا پانچ ہوگی ساڑھے چھ ہوگی کتنی ہوگی کہ جی ابھی تو آپ جو ہے وہ آپ دو کیوبک فٹ لے آئے اب دو کیوبک فٹ تو آپ لے آئے لکڑی بازار سے خرید کے دو کیوبک فٹ ہم سب کو پتا ہے کہ جی کافی نہیں اب دو کیوبک فٹ کو تو اس نے تیار کر لیا لیکن کرسی ابھی کہیں نہیں کیونکہ دو کیوبک فٹ میں شاید کرسی نہیں بن سکتی وہ اب ہمیں مزید چاہیے تو کہہ رہے جی تین کیوبک فٹ اور لے آئیے چار کیوبک فٹ آپ اور لے آئیے جب چار کیوبک فٹ اور آ جائے گی تو پھر وہ کرسی تیار ہو جائے گی چیز یہ ہوئی کہ جی چھ کیوبک فٹ لکڑی آپ کو چاہیے تھی اسی طریقے سے آپ کو جو بھی پروڈکشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں پلان کرنا پڑتا ہے کہ ہر را مٹیریل جو اس آئٹم کو بنانے کے لیے استعمال ہونا ہے اس کی کوانٹٹی کتنی کتنی چاہیے اور عقل تو یہی کہتی ہے کہ جتنی کوانٹٹی چاہیے اب یہ کوانٹٹی چاہیے جو ہے یہ کیسے ورک آؤٹ ہوگا یہ اسٹینڈرڈ کنزمپشن کی بیسس پہ ہوگا مشینری کی اسپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا مشینری کی کیپیسٹی کے اوپر آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا بہت سارے فیکٹر کس کوالٹی کا آپ را اینڈ پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں کس قسم کا مٹیریل استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں تو کوانٹٹی کی بات جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جی آپ کتنی چیزیں بنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ استعمال بھی زیادہ چیز ہو سکتی ہے ضائع ہو سکتی ہے لہذا جتنی چاہیے اس سے تھوڑی سی زیادہ آپ کے پاس اسٹور میں موجود ہونی چاہیے اگر وہ اس پروڈکشن بیچ میں استعمال نہیں ہوئی تو وہ اگلے میں ہو سکتی ہے تو اس بات کا تعین کرنا جو ہے وہ ضروری پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جی ٹائملی ڈلیوری آپ کے را مٹیریل کی کہ آپ کی پروڈکشن شروع ہونے سے پہلے تمام مال آپ کے اسٹور میں موجود ہونا چاہیے را مٹیریل کس سے خریدنا ہے وہ جو سپلائرز ہیں وہ کہاں لوکیٹڈ ہیں وہ مینوفیکچررز ہیں سپلائنگ ایجنٹس ہیں کون لوگ ہیں وہ ان کی سلیکشن کیسے کرنی ہے کہ ہر دفعہ ہمیں جب مٹیریل چاہیے ہوگا ہم بازار میں نکلیں گے اور تلاش کریں گے لوکل پرچیز کرنی امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کرنا ہے تو اس میں ٹائم کتنا لگے گا مال آتے ہوئے کیوں یہ ڈلیوری جو ہے آپ نے آرڈر ایسے وقت میں پلیس کرنا ہے اگر آپ کو پہلی جون کو مٹیریل چاہیے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کم از کم تین ہفتے لگتے ہیں پاکستان مال پہنچتے ہوئے تو آپ کو آرڈر جو ہے فسٹ جون کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آج تیس اپریل کو آپ شاید نہیں دیں گے وہ تیس اپریل اپریل سے بہت پہلے دیں گے کیونکہ اگر اس نے بھی جو سیلر ہے اس نے آف دا شیلف تو آپ کو وہ مال سپلائی نہیں کرنا اس نے بھی بنا کے آپ کو دینا ہے تو اس کو بنانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم اس کو ٹائم چاہیے تو چھ ہفتے یا آٹھ ہفتے کا وقت جو ہے before the date on which you require اور یہ جو میں نے چھ یا آٹھ ہفتے کہا ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی کم از کم اتنا ٹائم چاہیے ہوگا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ جی شپنگ ٹائم ہے manufacturing time of the supplier ہے یا اس نے جہاں سے بھی کہیں خریدنا ہے وہاں سے خرید کے وہ آپ کو ڈلیور کرے گا کوالٹی آف مٹیریل کیا ہے کس کس قسم کی چیزیں چاہیے کتنے سپلائر سے ڈیل کرنا ہے اور پھر ہر سپلائر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پرچیز کے ٹرمز جو ہیں وہ مختلف ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کیوں امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کے اینڈ پروڈکٹ جو بھی آپ بنا رہے ہیں uski quality is dependent upon where you are buying the material from, whom you are buying the material from, at what price you are buying it, and at what is the quality of that material. And from a manufacturing point of view, from a purely production point of view, what is important is that material available in your stores for production purposes well before the production time or date or not. تو ایسے ایسے سیلر کے پاس جانے کا ایسے مینوفیکچرر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جی جو کہہ دے کہ ہاں ہاں جی میں دے دوں گا اور پھر وہ نہ دے سکے مٹیریل وقت پہ وہ آپ کے پروگرام کو بھی ڈیلے کرے گا آپ کی کاسٹ میں اضافہ کرے گا اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا اب یہ ساری چیز اور اس کے اگینسٹ یہ تو آپ نے ایک سسٹم کی بات کر دی کہ جی یہ تمام اس کے تقاضے ہیں اب اس سسٹم سے ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹس ہے آپ کی اور پھر جو ایکچولی جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کو رکھا جائے سامنے اکٹھا کیا جائے اور پھر اس سے رپورٹ بنائی جائے کہ جی ہر آرڈر کی پوزیشن کیا ہوئی آرڈر پلیس کرنے میں کتنا وقت لگا کوانٹٹی آتے ہوئے شپمنٹ میں کتنا وقت لگا کراچی سے لاہور تک پہنچنے میں کراچی سے اسلام آباد تک پہنچنے میں فیصلہ آباد پہنچنے میں کتنی دیر لگی کیونکہ سی پورٹ تو وہاں پہ ہے وہاں سے آگے پھر لینڈ ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے انشورنس کوریج چاہیے اس مال کا جو آ رہا ہے یہ بہت ساری باتیں آ جاتی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اور رپورٹس جو ہیں وہ آپ کے جی کتنا را مٹیریل کس سے خریدا کتنی پرائز پہ خریدا کیونکہ اگلی دفعہ جب آپ نے پرچیز کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس پھر موجود ہونی چاہیے کہ لاسٹ ہم نے یہ اتنی کوانٹٹی خریدی تھی اتنی استعمال ہو گئی اس پرائز پہ خریدی تھی وغیرہ وغیرہ یہ ایک نقشہ ہمارے پاس صرف را مٹیریل کے حوالے سے بنا اب یہاں پہ بات آتی ہے ایک نیا کانسیپٹ آیا انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ایک کانسیپٹ آیا وہ آیا کانسیپٹ ای آر پی کا اور سپلائی چین مینجمنٹ کا سپلائی چین مینجمنٹ اس وقت تو میں تفصیل اس کی میں نہیں جاؤں گا نہ ہی ای آر پی کی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم آئندہ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے لیکن اتنا کافی ہے کہنا کہ سپلائی چین مینجمنٹ کے اندر آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کیونکہ دو تین چیزیں ایک کسٹمر کی ڈیمانڈ ویئرنگ قسم کی مختلف قسم کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اس کے لیے تمام تر ڈلیوریز ٹائملی کوالٹی اور اس کو بنانے کے لیے جہاں جہاں سے مٹیریل آ رہا ہے یا جن جن سپلائر سے ہم مٹیریل لے رہے ہیں ان کی صورتحال اور ان کا پارٹ آف دیٹ چین ہونا بہت ضروری ہو جاتا تو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن چاہیے about who is doing what and how یہ مختصراً جو ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ کے بارے میں لیکن اس کی تفصیلات آئندہ لیکچرز میں میں آپ یا موضوع جو ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر اسی سے ریلیٹ کرتا ہے ای آر پیس جو کہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ جی کیسے کام کرتا ہے تو سپلائی چین مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ بن جاتی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا سپلائر کیا ہے کیسے ہے آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ کس سپلائر سے میٹ ہو سکتی ہے کتنی جلدی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے کس طرح پہنچ سکتا ہے مٹیریل آپ کے پاس in the least possible time کیونکہ nobody in today's world wants to place orders for huge amounts and lock up their money everybody is trying to cut the cost to the minimum investment in stocks to the minimum اب را مٹیریل سے آگے چلتے ہیں تو انوینٹری کی بات آتی ہے انوینٹری کے اندر آج جو اپروچ ہے وہ ہے جسٹ ان ٹائم اپروچ کہ جی آپ کے پاس را مٹیریل این اس وقت موجود ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے یہ کوئی ضرور یہ کوئی فائدہ نہیں اس بات کا کہ آپ اس کا اسٹاک جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے جائیں اب انوینٹری کا سب سسٹم جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جی ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی اس میں جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے جو را مٹیریلس ہیں پھر جو آپ فنش گڈس بنا رہے ہیں ان کی بھی انوینٹری ہوگی را مٹیریلس کی انوینٹری ہوگی را مٹیریلس کے حوالے سے ابھی جس را مٹیریل سسٹم کی بات کر رہے تھے every time any material is required پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا اپنے اسٹور کے اندر کہ کیا ہمارے اسٹور کے اندر وہ را مٹیریل کہیں موجود تو نہیں ہے ڈیمانڈ کتنے کی ہے کوانٹٹی ہمارے پاس اسٹور میں کتنی ہے کیا ہمیں وہ ساری کی ساری کوانٹٹی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ خریدنی ہے یا ہمیں ان دونوں کا ڈفرنس خریدنا ہے جو اویلیبل ہے اسٹور میں اور جو مزید چاہیے یا کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آ کے ہمیں انوینٹری کے حساب سے اسٹاک کے اسٹاک کے حوالے سے ہمیں تین مختلف قسم کے لیولز جو ہیں وہ سیٹ اپ کرنے پڑتے ہیں minimum maximum and reorder levels minimum level ہے کہ جی اس سے کم سٹاک نہیں ہونا چاہیے میکسیمم ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ری آرڈر لیول وہ ہے کہ جی اس لیول پہ پہنچ کے آٹومیٹک آرڈر پلیسمنٹ ہونا چاہیے را مٹیریل پروکیورمنٹ کا پرچیز کا جسٹ ان ٹائم اپروچ ایک بالکل مختلف اپروچ آ جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مال آپ کے پاس سپلائرز یا سپلائر چین کے اندر آپ کے سپلائرز اس قسم کے ہونے چاہیے کہ جو آپ کو لیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر آپ کو ڈیٹ آف نیڈ کے حوالے سے آپ کو وہ مال ڈلیور کر سکے اس طریقے سے آپ کا جو پیسہ ہے وہ بجائے بیس دن اسٹک اپ رہنے کے انوینٹری کے اندر اسٹاک کے اندر وہ دو دن اسٹک اپ رہتا ہے تین دن رہتا ہے ہفتہ رہتا ہے تو آپ کو ایک ہفتے کا ایڈوانٹیج ہو گیا ڈیڑھ ہفتے کا ایڈوانٹیج ہو گیا دو ہفتے کا ایڈوانٹیج ہو گیا تو آپ کا پیسہ پھنسا نہیں رہتا اس کی یوزیج ساتھ شروع ہو جاتی اب یہ سب ٹیکنیکس ہیں in order to manage to control your production your cost and to carry out your business in a more efficient fashion اب انوینٹری اور پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں پہلے کر چکے کہ کہاں سے خریدنا ہے کس سے خریدنا ہے سو so, یہ بیسکلی ساری چیز جو ہے یہ ایک ایفیشنٹ سسٹم کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے رپورٹس ہمیں چاہیے کہ جی ہم نے مال ایکچولی کنزیوم کتنا کیا استعمال کتنا کیا وہ اسٹور سے ہمیں ملے گا اس کو کنورٹ کر کے پروڈیوس کتنا کیا وہ ہمیں فیکٹری فلور سے ملے گا وہ پروڈکشن کی رپورٹس ہوں گی کنزمپشن کی رپورٹ مجھے اسٹور سے ملے گی پروکیورمنٹ کی رپورٹ مجھے پرچیزنگ کے سسٹم سے ملے گی اور پرچیزنگ کی ایفیشنسی کے بارے میں مجھے پرچیزنگ سسٹم سے جو ہے وہ رپورٹس ملیں گی انوینٹری کے اندر کتنا مال آیا اور کس کس کو دیا گیا اس کی رپورٹ انوینٹری کے سسٹم سے ملے گی اور موسٹ امپورٹنٹ رپورٹ جو ہے وہ کنزمشن کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ریکارڈ ہے کہ جی لاسٹ پرچیز ہم نے کب کی تھی کس ویلیو پہ کی تھی کس سے کی تھی یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہ ایفیشنسی آپ کی پروڈکشن کی جو ہے اس میں اور مینجمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے اس کو جو ہے امپروو کرنے میں یہ تمام سسٹمز جو ہیں یہ مدد دیتے ہیں اور ان کی رپورٹس ہائر مینجمنٹ کو بھی چاہیے ہوتی فنش گڈس کے حوالے سے کہہ دوں کہ جی جو کہ اسٹور کا حصہ ہوتے ہیں فنش گڈس بھی اسٹور میں جاتے ہیں بیشتر اس کے کہ وہ مارکیٹ میں بھیجے جائیں یا سیل کی جائے ان کی ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے اگر ہم پندرہ بیس پچیس مختلف قسم کے پروڈکٹس بنا رہے ہیں اسٹور کیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو بڑی تیزی سے بکتے ہیں اور کچھ نہیں بکتے اور کچھ بڑی سلولی بکتے ہیں اب جو سلولی بکتے ہیں ان کی بھی ہمیں تفصیل چاہیے جو بکتے ہی نہیں ان کی بھی تفصیل ہمیں چاہیے تو وہ ہمیں تفصیل کون دے گا وہ ہمیں سٹورز دے گا اور اسٹور کا جو انوینٹری سسٹم ہے وہاں سے یہ تفصیل آئے گی سلو موونگ آپسلیٹ اسٹاک کے حوالے سے مشینری ہے ہمارے پاس کچھ مشینری پرانی تھی وہ ہم نے اب اسکریپ کر دی اس مشینری کے حوالے سے بہت سارا اسپیئرس پڑے ہوئے اس کے بارے میں ہمیں کون رپورٹ دے گا وہ بھی اسٹور سے آئے گی رپورٹ وہ پروڈکشن سے نہیں آئے گی وہ پروکیورمنٹ سے نہیں آئے گی وہ کہیں اور سے نہیں آئے گی وہ بھی اسٹور سے آئے گی تو یہ بہت ساری رپورٹس ہیں جو کہ انوینٹری سسٹم سے نکلتی ہیں اور مینجمنٹ کے لیے ڈسیزن میکنگ پرپسز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ اسپیئر جو نہیں چاہیے ان کو ہم یا تو بیچ دیں اگر کسی کو ضرورت ہے یا اسکریپ کریں تو وہ کتنے ویلو کے ہیں ان کو رائٹ آف کرنے کی بات آتی ہے اسی طریقے سے جو سلو موونگ ہے جو آپسلیٹ ہے ان کو رائٹ آف اسکریپ سیل کرنے کی بات آتی ہے کہ جی اس کو اپنے انوینٹری میں سے نکالیں جتنا پیسہ واپس ملتا ہے وہ چلیے واپس تو آئے کیوں کہ اس اگر وہ ہم ریٹین کرتے ہیں وہ چیزیں رکھے رکھتے ہیں اپنے پاس اس ہوپ میں کہ شاید کسی دن جو ہے وہ کوئی شخص خرید لے گا تو وہ ہمیں کاسٹ کر رہا لہذا بہتر یہ کہ اس کو نکال دیں آپ اسٹور میں سے اور جو ورکنگ کیپٹل آپ کا ہے اس میں واپس پیسہ لے کر کے اب بات کر لیں ذرا پروڈکشن سسٹم کی پروڈکشن انفارمیشن سسٹم جیسے کہ میں کہہ دیا پہلے کہا کہ جی را مٹیریلس کا استعمال اور کنورژن انٹو فنشڈ گڈس جو ہے وہ ہو رہا وہاں پہ مختلف مشینز ہیں آپ کے پاس مختلف قسم کے پروڈکٹس آپ بنا سکتے ہیں ہر مشین کی اپنی کیپیسٹی ہے پر منٹ کی کیپیسٹی ہے پر آور کی کیپیسٹی ہے جو بھی کیپیسٹی ہے ہم نے کتنی پروڈکشن کرنی ہے اس کا تعین کسی طریقے سے کیا جائے گا وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سیلز والے جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ جی ہم اتنا مال یہ یہ اس اس پروڈکٹ کا اتنا اتنا بیچ سکتے ہیں ٹارگٹ ہمارا یہ ہے اب جو ٹارگٹ ان کو ہے جو اگریڈ ٹارگٹ ہے ان کا وہ ہمارا پروڈکشن کا گول بن جاتا ہے provided we don't want to add on something to it order to have something in stock also so وہ ٹارگٹ سیلس کا plus whatever we would like to store as part of our inventory وہ ملا کر کے آپ کے پروڈکشن کے گولز اسٹیبلش ہو گئے اب اس پروڈکشن کے جو گولز اسٹیبلش ہوئے یا اینڈ پروڈکٹس کے حوالے سے اس کے اب بریک اپ کمپونیٹس کے کہ اس میں کیا کیا اجزا جائیں گے in order to make that particular product and product جو بنانے کے لیے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا یہ چار مشینیں سائملٹینیسلی کام کریں گی یا آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا تو پھر کون سی مشین کتنے دن کون سا مٹیریل بنائے گی پروڈکٹ بنائے گی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پروڈکشن کے سب سسٹم کے اندر آ جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی اب جو آپ کے سامنے جو ایک سلائڈ آ رہی ہے اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ جی اس ساری پروڈکشن کے حوالے سے جو مختلف سچویشن بنتی ہیں فرام اسٹارٹ یعنی را مٹیریل سے لے کر کے آپ کے فنش گڈس تک وہ جو ہے وہ کیا پوزیشن آتی ہے اور یہ بڑی سمپل سی ایک سلائیڈ ہے اس میں کوئی خاص ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں ذکر پہلے نہ کر چکا ہوں آج کا لیکچر ہم اس سٹیج پہ ختم کرتے ہیں اور اگلے لیکچر میں مینٹیننس اور شیڈیولنگ وغیرہ کے حوالے سے یا مینٹیننس شیڈیولنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جو مینوفیکچرنگ کے باقی جو کوئی سب سے سسٹمس رہ گئے ہیں ان کی گفتگو کریں گے شکریہ اور خدا حافظ